عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں کہیں میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتنی یعنی پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولہ